خالد بن مادان کہتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے متعلق پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ آپ ماہ شابان میں روزے رکھتے تھے اور سوموار اور جمعرات کے دنوں کے روزے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے نمبر انتالیس سو اڑتیس مسند احمد